بادشاہ اور کنگال بہت عرصہ پہلے جب بادشاہ ہینری آٹھ لندن پر حکومت کرتے تھے ایک عجیب واقعہ ہوا دو لڑکوں کی پیدائش ہوئی ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک پیدا ہوا ایک محل میں اور اس طرح وہ شہزادہ بن گیا دوسرے کی پیدائش ایک مفلس گھرانے میں ہوئی اور اس طرح سے وہ مفلس انسان بن گیا مفلس انسان کا گھر محل سے کچھ ہی دوری پر تھا ان دنوں بہت ہی افسوسناک حالات تھے ایک طرف جہاں شہزادے ایڈورڈ کو کھانا اور لباس حاصل تھا پر اس مفلس کو جس کا نام تھا ٹام اسے ایک وقت کھانے کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی اور اسے چتھڑوں کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں تھا جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہوئے ایک اور اتفاق سامنے آنے والا تھا یہ دو لڑکے انتہا ہی ایک جیسے دکھتے تھے ٹام تم نکمے لڑکے تم آج میرے لیے کچھ نہیں لائے ابا میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا کوئی بھیک مانگنا چاہتا ہے کیا احمد کہیں کے اگر تم بھیک نہیں مانگو گے تو ہم کھائیں گے کیا اگر تمہارا یہی رویہ ہے تو تمہیں ایک محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا تم ایک کنگال کے گھر کیوں پیدا ہوئے پر اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے او بکواس بند کرو تم نا شکر گزار لڑکے دفع ہو جاؤ اور میرے لیے پیسے لے کر آؤ ٹام کی زندگی میں صرف ایک ہی اچھی بات تھی اور وہ تھے پروفیسر اینڈروز جو غریب ہی ایک اسکول میں پڑھاتے تھے وہ ہر ہفتے اپنے ساتھ مختلف کتابیں لاتے اور ٹام کی حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ پڑھے کتابیں انسان کا سب سے اچھا دوست ہوتی ہیں وہ کسی بھی حالت میں تمہاری رہنمائی کرتی ہیں مجھے علم ہے کہ زندگی تمہارے لیے کتنی دشوار ہے نہیں آپ کو یہ علم نہیں کسی کو یہ علم نہیں مجھے بتائیں پروفیسر میری پیدائش محل میں کیوں نہیں ہوئی میں زندگی بھر کنگال نہیں بنا رہنا چاہتا یہ نائنصافی ہے کس نے کہا کہ تمہیں کنگال بنے رہنا ہوگا صرف اس لیے کہ تم ایک کنگال گھر میں پیدا ہوئے پر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک مفلس کی اولاد مفلس ہوتی ہے اور بادشاہ کی اولاد شہزادہ یا پھر شہزادی پر جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں ہم کچھ اور بننے کا انتخاب کر سکتے ہیں دراصل ہم جو بننا چاہیں ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اس بات کا مجھے جواب دو اگر میں تمہارے سامنے دو چیزیں رکھوں کہ یا تو تم مفلس بنو یا لالچی اور بےمان شخص بنو تو تم کیا بننا پسند کرو گے اگر دوسرا انتخاب یہ ہے کہ مجھے ایک بےمان شخص بننا پڑے گا تو میرے لیے بہتر ہوگا میں مفلس ہی بنا رہوں اور ایماندار رہوں بالکل اب دیکھا تم نے تم ہمیشہ انتخاب کر سکتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری پیدائش ایک محل میں ہوئی ہے یا جھوپڑی میں ایک اور ایماندار بننے میں ہمت لگتی ہے ٹام اور میں جانتا ہوں تم میں وہ ہمت ہے مجھے تم پر یقین ہے شکریہ ایک دن ٹام کھانے کی تلاش میں دور نکل آیا کچھ میل چلنے کے بعد وہ محل پہنچ گیا وہ اپنے سامنے ایک لمبی اور اونچی عمارت دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا وہ اس کے گرد گیا اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے جھاڑیوں میں سے اس اس نے نے چھپ کر دیکھا شہزادے ایڈورڈ کو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا یہ ضرور شہزادہ ہی ہوگا کاش کہ میں بھی ایسی شاہی زندگی جی سکتا ادھر آؤ میلے کچیلے اس احاطے میں آنے کی تمہاری ضرورت کیسی ہوئی چلو اسے محل سے باہر پھینکتے ہیں جیسے ہی پہرے داروں نے ٹام کو باہر پھینکنے کے لیے اٹھایا شہزادہ ایڈورڈ دوڑتا ہوا باہر آیا یہ سب شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے یہ لڑکا محل میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے ٹام کینٹے میں معافی کا طلبگار ہوں حضور میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا میں تو بس آپ کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا حالانکہ وہ بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا ٹام نے بہت عزت دار طریقے سے بات کی شہزادہ اس لڑکے کے بابت اور جاننے کی خواہش سے بے ہو اٹھا وہ ٹام کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے کھانا اور مٹھائیاں پیش کی ٹام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک محل میں کھڑا ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں کاش کہ میں بھی ایک شہزادہ ہوتا کیا تمہیں یہاں کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے ٹام ہماری شکل اور صورت ایک جیسی ہے وہی گول ناک گھنگرالے بال بڑی آنکھیں میں نے اس پر تو توجہ نہیں دی تھی لیکن ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے جو ہم مختلف جگہوں سے آتے ہیں اس سلطنت میں اسی بات کی اہمیت ہے کہ آپ اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں اور میں چتڑے پہنتا ہوں آپ کے پہرے داروں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ نے دیکھا انہیں پرواہ نہیں کیا آپ اور میں ایک جیسے لگتے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا رکو کیوں نہ ہم اپنے کپڑے بدل لیں اور ہر ایک کو آزمائیں اس میں لطف آئے گا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اتنا مت سوچو ٹام اب ہم دوست ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا ٹام اور ایڈور خود کو آئینے میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے واہ ہم ایک سے لگتے ہیں پر یہ سب ایک خواب ہے اب ہمیں اپنے کپڑے بدل لینے چاہیے جلدی کیا ہے مجھے اپنے پہرے داروں کا امتحان لینے دو میں اس کمرے سے باہر جاؤں گا ایک کنگال کا بھیش بنا کر اور تم یہاں رکنا اور شہزادہ ایڈورڈ ہونے کا دکھاوا کرنا لیکن کیا کیا ہوگا اگر فکر مت کرو ٹام سب ٹھیک ہو جائے گا میں اب چلتا ہوں باہر جاتے وقت شہزادی نے اپنی الماری سے کچھ اٹھایا اور اسے اپنے گندے کپڑوں میں چھپا لیا اور وہ پھر محل کے باہری پھاٹک تک پیدل چل کر گیا پہرے داروں نے اس کی کی طرف توجہ بھی نہیں دی ٹام صحیح کہہ رہا تھا وہ بس اسی پرواہ کرتے ہیں کہ میں کیا پہنتا ہوں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ایڈورڈ فاٹک کے پاس گیا اور پھر مڑا اندر جانے کے لیے پر پہرے داروں نے اسے روک لیا رکو بہت ہو گیا اب ہم تمہیں اپنے شہزادے کے آس پاس اور نہیں رہنے دیں گے دفاع ہو جاؤ اطمینان رکھو میں شہزادہ ایڈورڈ ہوں <laughs> اور میں بادشاہ ہوں کیا نہیں تم نہیں ہو چاہے اس نے کتنی بھی گزارش کی کوئی فرق نہیں پڑا پہرے داروں کو یقین نہیں آیا انہوں نے شہزادی کو باہر بھیج دیا ارے ارے یہ سفر آسان نہیں ہونے والا اب میں کہاں جاؤں شہزادہ محل سے دور چلتا گیا اور بدقسمتی سے ٹام کے باپ نے اسے ڈھونڈ لیا نکمے لڑکے کہاں چلے گئے تھے مجھے بہت بھوک لگی ہے جاؤ جا کر کھانا لے آؤ کبھی کسی نے ایڈورڈ سے اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی خوف زدہ اور کشمکش میں وہ وہاں سے چلا گیا کچھ کھانا لانے کی تلاش میں جب وہ سڑک پر آگے بڑھا شہزادہ ایڈورڈ وہاں کا نظارہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا میری سلطنت میں لوگ اتنی غربت میں ہیں یہ ناقابل یقین ہے ہم ہر روز محل میں اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں اور یہاں ان کے پاس اتنا بھی کھانا نہیں کہ دو جنوں کے خاندان کو کھلا سکے اس دوران ٹام نے اپنے آس پاس ہر شخص کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ شہزادہ ایڈورڈ نہیں ہے پر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اس کے آس پاس ہر کوئی کسی الجھن میں موتلا دکھتا تھا کیا وہ ٹھیک ہے لگتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے مجھے علم نہیں میں نے اس سے انگلینڈ کی وہ عظیم مہر مانگی تھی اور اس نے یہ کہہ کر مجھے جواب دیا کہ وہ اس کی بابت کچھ نہیں جانتا وہ شہزادہ ہے یہ اس کا فرض ہے کہ مہر کی حفاظت کرے اسے کیسے اس کا علم نہیں مجھے معاف کرنا پر کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو اسی طرح جس طرح لگتا ہے کہ بھول گیا ہے کہ وہ شہزادہ ایڈورڈ ہے کوئی کنگال ٹام بوم نہیں او خدایا یہ تو بہت برا ہوگا بادشاہ کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور شہزادہ اپنی یاد داشت رہا ہے او خدا اس سلطنت کو بچاؤ ٹام چاہتا تھا کہ ایڈورڈ محل میں جلدی واپس آئے پر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جان گیا کہ اسے اپنے سلطنت کو بخوبی چلانا ہوگا جب تک کہ اصلی شہزادہ واپس نہیں آتا آخر شہزادہ ایڈورڈ اس کا دوست تھا اور وہ اسے نا امید نہیں کرے گا ٹام عقل مند اور دانش مند تھا اس نے پوری طرح اپنے فرض سنبھالیے اور جلدی ہی سب سیکھ لیا محل میں ہر کوئی اس پر آہستہ آہستہ بھروسہ کرنے لگا اور وہ اپنے شہزادے کو چاہنے لگے وہ قابل اور تعلیم شدہ لڑکا تھا وہ علم جو اس نے ان کتابوں سے حاصل کیا تھا جو اسے پروفیسر اینڈرو نے دی تھی اس نے اس کا بخوبی استعمال کیا اس کی دانش مندی کی تعریف کی گئی اس کا رویہ سب کی جانب حلیمی اور دریا دلی کا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک ایک دن ایک افسوسناک حادثہ نہ ہو گیا بادشاہ ہینری آرٹ کا انتقال ہو گیا محل میں بادشاہ کے لیے ماتم چھا گیا <sighs> مجھے بہت افسوس ہے آپ کے اس نقصان کے لیے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ بادشاہ بنانے کے لیے آپ کی تاج پوشی کی جائے کیا کیا پر جلدی کیا ہے اس سلطنت کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے شہزادے اور تم نے اب کافی سیکھ لیا ہے یہ کرنا لازمی ہے اب میں تاج پوشی کا انتظام کرتا ہوں ٹام کو یہاں محل میں رہنا پسند تھا پر وہ اچھی طرح سے واقف تھا کہ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اسے جینی ہے وہ بادشاہ کا تاج نہیں پہننا چاہتا تھا اس نے اپنے آدمیوں کو باہر سڑک پر بھیجا شہزادے ایڈورڈ کی تلاش میں پر کیوں کی پہرے داروں کو پتا نہیں تھا کہ کس مفلس لڑکے کی تلاش کی جائے وہ ہمیشہ واپس آتے بنا کوئی خبر لائے ٹام شہزادے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا جبکہ ہر رات ٹام اپنے پورے دل سے اس کی تمنا کرتا کہ شہزادہ واپس آ جائے ایڈورڈ اب ایک اور مصیبت میں پھنس گیا ایک مرتبہ سڑک پر چلتے ہوئے ایڈورڈ کو دو بدماشوں نے پکڑ لیا جنہوں نے اسے چوری کرنے پر مجبور کیا حالانکہ ایڈورڈ نے اصل میں چوری نہیں کی تھی پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اس دن اسے عدالت میں لے جایا جانا تھا ایڈورڈ تیار تھا اس سے بھی بدتر حالات کے لیے پر اتفاق سے یور آنر ایک غلطی ہوئی ہے میرے پہرے داروں نے اس لڑکے کو پکڑا یہ سوچ کر کہ یہ ایک چور ہے پر اس نے کچھ بھی نہیں چرایا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیں یور آنر ایڈورڈ کو رہا کر دیا گیا اس نے اس رحم دل انسان کا شکریہ ادا کیا اور اس ایک چھوٹی سے گزارش کی میرے پاس ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو محل لے جانا چاہیے کل شہزادے ایڈورڈ کی تاج پوشی ہے اس لیے کیا آپ مجھے فورن محل لے جا سکتے ہیں اس شخص نے ایڈورڈ پر یقین نہیں کیا پر کیونکہ وہ خود تاج پوشی کے جشن میں شرکت کرنا چاہتا تھا وہ راضی ہو گیا ایڈورڈ کو ساتھ لے جانے کے لیے اگلے دن محل کے اندر ہر کوئی اکٹھا ہوا تھا اپنے نئے بادشاہ کی و سنا کرنے کے لیے <coughs> ہم سب کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے آج ہم اپنے نئے بادشاہ کی تاج پوشی کریں گے بادشاہ ایڈورڈ کی ہر کوئی جوش و خروش سے بھرا تھا جیسے ہی تاج ٹام کے سر پر رکھا جانے والا تھا نہیں رکو میں ہوں اصلی شہزادہ ایڈورڈ کیا تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھو پہرے داروں اسے گرفتار کر لو نہیں چھوڑو مجھے مجھے جانے دو پہرے داروں پیچھے ہٹ جاؤ وہ سچ کہہ رہے ہیں لارڈ سینٹ جان وہ شہزادہ ایڈورڈ ہیں اور میں ہوں ٹام کینٹے میں نے آپ سب کو بتانے کی کوشش کی پر آپ نے میرا یقین نہیں کیا یہ کیسے ممکن ہے اگر ابھی بھی آپ ہمارا یقین نہیں کرتے تو پھر یہ لو کیا کوئی انگلینڈ کی عظیم مہر کے بارے میں فکر مند نہیں ہے میں یہ اپنے ساتھ لے گیا تھا جب میں محل سے باہر گیا تھا شہزادہ ایڈورڈ اور ٹام نے پورا واقعہ سنایا ہر کوئی اسے سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ ان کا اصلی شہزادہ باہر سڑکوں پر بھڑک رہا تھا میں معافی کا طلبگار ہوں شہزادے میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مہربانی کر کے اپنی جگہ لیں ایک بادشاہ کے مانند ٹام تم میرے سچے دوست ہو تم نے وفاداری سے میرے فرض نبھائے جب میں باہر تھا میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوا ہوں مجھے غلط ثابت کرنے اور میرا تخت چھیننے کے لیے تم جھوٹ بول سکتے تھے بادشاہ سلامت میں ایک مفلس کا بیٹا ہو سکتا ہوں پر ایک بےمان انسان ہونے کا انتخاب نہیں کر سکتا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں نے تمہیں جانا ٹام کیا تم میرے ذاتی سلاحکار کا عہدہ قبول کرو گے اس سلطنت کو تمہاری ذہنیت کی ضرورت ہے میں شکر گزار ہوں گا حضور جیسے ہی اصلی شہزادے کی تاج پوشی کی گئی انگلینڈ کے بادشاہ بننے پر اس نے فوراً ہی کچھ اہم بدلاؤ کیے اپنی سلطنت کے قانونوں میں آس پاس غربت دیکھ کر اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا اپنے پوری حکومت کے دوران وہ بہت ہی رحم دل بادشاہ بنا رہا سلطنت ٹام کینٹی اور اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی راجہ ایڈورڈ اور ٹام کینٹی قریبی دوست بنے رہے اپنی باقی زندگی میں کہانی ختم